الفطار شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہ پڑیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا اے انسان تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تیرے اعضا کو درست کیا پھر تجھ کو متناسب بنایا اس نے جس صورت میں چاہا تم کو ترتیب دے دیا ہر کس نہیں بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہ بان مقرر ہیں موجز لکھنے والے وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو بے شک نیک لوگ ایش میں ہوں گے اور بے شک گنہ گار دو میں انصاف کے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے وہ اس سے جدا ہونے والے نہیں اور تم کو کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے پھر تم کو کیا خبر کے انصاف کا دن کیا ہے اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی اور معاملہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا